انگریز صاحب آپ نے تو قادیانیوں کو ملازم رکھا تھا ایک خاص کام کے لیے مرزا قادیانی کو آپ نے کھڑا کیا تھا اس خبیص دجال کو کبھی مسیح معود بنا کے لائے کبھی کیا بنا کے لائے کبھی ناؤز باللہ نبی بنا کے لائے ذمہ داری تم نے اسے دی تھی کہ مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد ختم کرنا ہے کسی طرح مسلمانوں کو جہاد سے ہٹانا ہے تم نے مرزا قادیانی نے کہا تنخواہ لگا دو میری میرے بچوں کی میری آل اولاد کی میں یہ کام کر دوں گا میں مسلمانوں کو بھلا دوں گا کہ جہاد کیا ہوتا ہے میں مسلمانوں کے دل میں جہاد کے لیے وسوسے ڈال دوں گا شبہات ڈال دوں گا کیونکہ جہاد کا منکر بلا شبہ کافر ہے تو میں اس رستے سے مسلمانوں کو کافر بناؤں گا کہ نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے حج ادا کریں گے زکات دیں گے مگر فریض اقتال کے منکر ہو کر قرآن کی ساڑھے چار سو آیتوں کا انکار کریں گے قرآن مجید کی صورتوں کا انکار کریں گے سورہ صف کا سورہ قتال کا سورہ صورتوں کا انکار کریں گے سورہ فتح کا انکار کریں گے انصار و برات کا انکار کریں گے میں ان مسلمانوں کے دل میں سبھاگ ڈال دوں گا کہ جب تک ایک امیر تم ڈھونڈ نہ لو اس وقت تک جہاد نہیں ہوتا میں ان مسلمانوں کے دلوں میں سبھاگ ڈال دوں گا کہ ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے ہم تو امن پسند لوگ ہیں کوئی ہماری بیٹی اٹھا جائے یا ہماری ماں اٹھا جائے ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے مرزا قادیانی کو نوکر رکھا تھا اس مرزا ناکام ہو چکا ہے نکال دے اس کو نوکری سے اس لیے کہ کشمیر میں مجاہد لڑ رہا ہے لمبے لمبے بال ہے چہرے پہ داڑھی ہے کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے انگریز آ میں تجھے سندہار کی سرزمین پہ امام المجاہدین بیٹھا ہوا دکھاؤں گا جس نے بامیان کے پتوں کو بھی توڑ دیا کسی کی پرواہ نہیں کی آؤ کابل سے لے کے کتنی تک خود نظر آئیں گے سٹنیا میں پاکستان کے ہر ضلع میں مجاہد نظر آئے گا ہر تحصیل میں مجاہد نظر آئیں گے مائیں اپنے آٹھ آٹھ سال کے بچے ہمارے حوالے کر کے کہتی ہیں ان بچوں کو لے جاؤ مجاہد بنا دینا کل ایک شخص نے اپنا دو سال کا بیٹا میرے حوالے کیا کہا جب یہ سینے پہ گولی کھا رشتہ ناکام ہو چکا ہے اب اس ملعون کو اپنی نوکری سے نکال کے ہمارے حوالے واپس کر دو